وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر محترم سامعين بزرگان دین نوجوان ساتھیوں یہ صورت الفجر کی ابتدائی آیات پڑھی گئی ہیں جو آج خطبے کے موضوع سے متعلق ہیں یہ ایام جو چل رہے ہیں وہ دل ہج کے ایام ہیں اور دل ہج کا پہلا اشرہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں افضل الایام قرار دیا گیا ہے امام بزدار رحمت اللہ علیہ نے بسند حسن حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ فرمایا افضل ایام دنیا ایام العشر اے لوگوں و سور سال بھر میں سب سے افضل ایام سب سے زیادہ خیر و برکت والے دن جو ہیں وہ دلہج کے پہلے اشرے کے ہیں اسلام میں ہمیشہ نیکیاں اللہ رب العالمین کو بڑی محبوب پسندیدہ ہیں اور ہمیشہ نیکیوں کا اللہ تعالیٰ بدلا دیتے ہیں لیکن ان دس دنوں میں نیک امر اللہ تعالیٰ کو جتنا محبوب جتنا پسندیدہ ہیں اور جتنا بڑھا چڑھا کر کے اللہ تعالیٰ عجر و ثواب دیتے ہیں سال کے دوسرے دنوں میں اللہ تعالیٰ اتنا زیادہ اجر و ثواب کسی نیکی کے نہیں دیتے اسی لیے نبی علیہ اللہ کی حدیث صحیح مسلم وغیرہ کی صحیح ہیں عبد عبداللہ ابن عباس صدی اللہ تعالیٰ نما حدیث کے راوی ہیں کہتے ہیں نبی علیہ الصلاۃ اسلام نمایا مامن ایامن امامن ایامن العمل الصالح ہن احب الى من هذه العشر قالوا یا رسول اللہ ولجی ہادی قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء أو كما قال عليه الصلاة والسلام آپ نے ساتھ فرمایا اے لوگو العمل الصالح فیہن احب الى اللہ من هذه الامن اشد اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے زیادہ نیک اعمال جو اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ مقبول اور سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ بڑھا چڑھا کر کے جو اجر دیا کرتے ہیں منہاد اشر وہ دل کے ابتدائی دس دن ہوا کرتے ہیں نبی علیہ السلاط اسلام نے ایسے انداز میں ان دس دنوں کی فضیلت بیان کیا اور ان دس دنوں میں نیک اعمال کی اتنی اہمیت اتنی عظمت اور اتنی فضیلت آپ نے بیان کر دیا کہ صحاب اکرام کھڑے ہوئے اور کہا جا رسول اللہ ولل جہاد فی اللہ کیا کالا ولل جہاد فی شبیل اللہ آپ نے ساتھ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ آپ نے تو اتنا زیادہ اونچا مقام و مرتبہ بتا دیا ان دس دنوں میں نیک عمل کا تو کیا اللہ تعالی کی راہ میں جہاد کرنے کا بھی وہ اجر و ثواب اور وہ مقام و مرتبہ نہیں ہے جو ان دس دنوں میں ایک ادنا درجے کی نیکی کا ہوا کرتا ہے آر فرمایا ولل جہاد فی شبیل اللہ جی ہاں اللہ تارہ کے راہ میں جہاد کرنے کا بھی وہ اجر و ثواب نہیں ہے جو ان دس دنوں میں ایک نیک عمل کرنے کا ہوا کرتا ہے آج فرمایا اللہ راج الخارا جب مال ہی ایک مجاہد ہے جس کی نیکیوں کا و ثواب ان دس دنوں میں نیک عمل کے برابر یا اس سے زیادہ ہو سکتا ہے وہ مجاہد ہے جو اللہ تعالی کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے اپنی جان اپنا مال اپنی سواری سب کچھ لے کر کے میدان جہاد میں گیا اور ذات دشمنوں نے اس کو شہید کر دیا اس کا مال لوٹ لیا اس کے سواری کو قتل کر دیا آپ نے ساتھ نمایا یہی ایک مجاہد ہے جس کے نیکیوں کا جو ثواب جس کے جہاد کا جو ثواب ان دس دنوں میں نیک عمل کرنے والے کے برابر ہو سکتا ہے میرے بھائیوں اس حدیث سے معلوم یہ پڑھ گیا ان دس دنوں میں نیک اعمال کا بڑا اونچا مقام و مرتبہ ہے اور ہم تمام لوگوں کو اس اشرے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے جتنی زیادہ نیکیاں کر سکتے ہوں ہم کریں نیکیوں کا کوئی نیکیوں کی کوئی تعین نہیں کی ہے بلکہ ایک دوسری روایت میں نبی علیہ نے ساتھ رمایا مامن امرن ازکا عند اللہ ولا از من خیری فی الایام الاشر آپ نے شاط نمایا من خیرین ان دس دنوں میں کوئی بھی نیکی ہو کوئی بھی نیک عمل ہو کوئی بھی اجر و ثواب کا عمل ہو چھوٹا ہو یا بڑا آپ نے شاط نمایا جو نیکی کا کام بھی ان دس دنوں میں کیا جاتا ہے اللہ تعالی از کا اس کا اجر و ثواب قیامت تک جتنا بڑھاتے رہتے ہیں اور جتنا زیادہ اللہ تعالیٰ اس کو اجر و ثواب دیا کرتے ہیں سال بھر میں کسی عمل کا اللہ تعالیٰ اور دنوں میں نہیں دیا کرتے اس لیے ہر عمل آپ کرنے کی کوشش کریں نفلی روزے نفلی نماز صدقات اور خیرات امر بالمعروف معروف تلاوت قرآن تحجد گزاری تصویر تحلیل جتنے بھی نیک عمل ہیں کوئی بھی آپ نیک عمل ہو ان ایام میں کرنے کی کوشش کریں نبی علیہ السلاط السلام نے احادیث میں اور اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر خصوصیت سے ان دس دنوں میں خوب کثرت سے ذکر الہی کرنے کا حکم دیا ہے رب العالمین نے سورت الحج کے اندر ارشاد وید روایا وادی ایا معلومات اے لوگوں ان دس دنوں کو اللہ رب العالمین نے دل ہچ کے ابتدائی دس دن اللہ تعالیٰ نے ان کو جو فضیلت دیا ہے اس لیے دیا ہے کہ ان دنوں میں خوب کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے اللہ تعالیٰ کا نام لیا جائے اسی لیے عبداللہ اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ہے نبی علیہ سلاط اسلام نے ساتھ رمایا اے لوگوں ان دس دنوں میں نیک امار اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب پسندیدہ ہے اگر بہت زیادہ نیکیاں تم نہیں کر سکتے تو پاپ سے روفی ہن من تشبیح و تحلیل و تحمید تو کم سے کم ان دس دنوں میں خوب کثرت سے کہو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ تو کم سے کم انسان اگر بہت زیادہ نیک عمل نہیں کر سکتا تو دوستو کم سے کم ان کلمات کو کثرت سے پڑھتا رہے سبحان اللہ للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اور سمرا ابن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کہتے ہیں نبی علیہ السلاط اسلام نے ارشاد نمایا کہ احب احبال اللہ اربا ہم ایک مسلمان کے زبان سے جو اچھے کلمات نکلتے ہیں ان میں سب سے زیادہ محبوب کلمات اللہ تعالیٰ کے نزدیک کیا ہیں کہ انسان کی زبان سے اچھے کلمات ان سے زیادہ محبوب اور مقرب نہیں ہوتے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون سے چار کلمات ہیں آپ نے فرمایا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ اللہ واللہ اکبر رب العالمین نے ہمیں حکم دیا وذکر اللہ کثیرا لعلکم تفلحون ایمان مارو تم خوب کثرت سے اللہ تعالیٰ کو یاد کرو لعلکم تفلحون تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے اقول قولی هذا واستغفر الله من كل ذنب واتوب گی الحمد للہ وقفا وسلام الدین اما بعد نبی علیہ السلاط اسلام نے ذکر کار کا تذکرہ کرتے ہوئے بیان فرمایا حضرت نبی علیہ السلاط شام کے فرمان کے مطابق حضرت ابو دردا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک دن ہم لوگ نبی علیہ السلاط شام کے پاس بیٹھے ہوئے تھے آپ نے ہم لوگوں نے سوالیہ انداز میں خطاب کیا فرمایا

الق بخیر اعمالکم کیا میں تمہیں بتاؤں کہ تمہارے اعمال حسنا میں سب سے بہتر اعمال اور سب سے زیادہ خیر و برکت والے اعمال اللہ تعالیٰ کے نزدیک کیا ہیں نمبر دو دوم اور کیا وہ ایسا عمل بتاؤں جو تمہارے رب کے نزدیک سب سے زیادہ پاکیدہ اور بہنے والے ہیں تمہارے منہ سے تم نے وہ عمل کیا اور اسی دن سے اللہ تعالیٰ خوب زیادہ ان کو بہانا شروع کر دے نمبر تین اور سب سے زیادہ تمہارے درجات کو دنیا اور آخرت اور جنت میں بلند کر دینے والے ہیں نمبر چار وہ خیر الرکھم و خیر الرکھم مین ادو رکھم فتد ربو آنا کہ ریبو آنا کخم تو کیا میں تم کو بتاؤں وہ عمل کہ جو تمہارے جہاد سے بھی جانا افضل ہے میدان جنگ میں تم نے کفار سے جہاد کیا تم نے ان کی گردنیں ماری یا انہوں نے تمہیں شہید کر دیا کیا ان پانچ عمل چیزیں ہیں کیا میں تمہیں بتاؤں جو ان سے بھی بڑا عمل تمہارا ہے شہاب کرام نے کہا بنا یا رسول اللہ تو آپ نے ساتھ نمایا ذکر اللہ دل و دماغ حضور قلبے کے ساتھ اللہ تعالی کا ذکر کرنا یہ ان تمام چیزوں سے بہتر ہے سنن ترمیدی کی روایت نبی علیہ سرات اسلام نے ساتھ رمایا بسنت صحیح حدیث منقول ہے منقول ہے آپ نے ساتھ رمایا من اجے کم ائدہ بل لے لے من بک مین کم بل بال این فکا و من جب نا انل ادو کا کیا میں تمہیں ایسا عمل بتاؤں جو تم میں سے لوگ ایسا عمل بتاؤں کہ تم میں سے کوئی انسان رات میں تحجد کی نماز پڑھنے کی ہمت نہیں کرتا لیکن اس سے بھی بہتر عمل ہو نمبر دو مال اللہ تعالیٰ نے مال تو دیا ہے لیکن مال خرچ کرنے میں کوتا ہی ہو جاتی ہے اس سے بھی بڑا عمل بتاؤں جو ان تمام کا بدل ہو جائے نمبر تین دن جب نہ رکھوں اور میدان جنگ میں جہاد کرنے سے بھی جو بڑا عمل ہے بتاؤں تحجد گزاری انفاق فی شبیر اللہ جہاد فی شبیر اللہ آپ نے بیان فرمایا جو یہ تینوں عمل نہ کر سکتا ہو تو کیا میں بتاؤں ایسا عمل جو ان تینوں نیکیوں کا بدل ہو سکے صحابہ کرام نے کہا بلا یا رسول اللہ یہ تو بڑی عالیشان چیز ہے ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جو کہ نہیں کر پا رہے ہیں کتنے ایسے ہیں جو اللہ کے راہ میں صدقہ نہیں کر سکتے کچھ ایسے محنت مزدوری کرنے والے لوگ ہیں اتنا زیادہ تھک جاتے ہیں کہ رات میں اٹھ کر کے تحجد کی نماز نہیں پڑھ سکتے یہ تینوں اعمال بڑے اہم ہیں لیکن آدمی کے لیے کچھ مجبوریاں ہیں جن کے بنا پر یہ تینوں عمل نہیں کر سکتا آپ ضرور بتائیں ایسا عمل جو ان تینوں کا نیمل بدل بن جائے آپ نے ساتھ رمایا ذکر اللہ اسے چاہیے کہ خوب کثرت سے اللہ تعالی کا ذکر کرے میرے بھائیو یہ ذکر راہی تمام نیکامال کا بدل ہوا کرتا ہے اس لیے ان دس دنوں میں خوب کثرت سے ذکر کیا جائے اور آگے ہمارے بڑا اہم دن آ رہا ہے ایک یوم عرفہ جس کو کہا جاتا ہے خصوصیت کے ساتھ یوم عرفہ کو بھی ذکر ہی بڑا محبوب عمل ہے نبی علیہ السلام نے ساتھ نمایا اے اب سرو معقول تو آنا ون نبی نمن یوم عرفہ کو سب سے بڑی دعا ہم نے جو پڑھی ہے اور ہم سے پہلے تمام انبیاء نے یوم عرفا کو جو سب سے بڑی دعا پڑھی ہے وہ یہ ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ لہ الملک و الحمد وہو علا کل شیئن قدیر ان کلمات کو حضرت آدم سے لے کر کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء گزرے ہیں یوم عرفا کو یہی دعا سب سے سے زیادہ پڑھا کرتے تھے بڑی ساری دعائیں مانگی ہیں بڑے فکر وسکار کیے ہیں لیکن اس دعا کو بڑی کثرت سے پڑھے ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو على کل شیئن قدیر اور اس کی وجہ یہ ہے اس دعا کا ہر ہر ہر ہر حرف ہر ہر حرف ہر ہر جملہ ہے توحید الہی کا اقرار ہے توحید باری سارا کا اعلان ہے اس لیے توحید سے بڑا کوئی عمل نہیں تو توحیدی کلمات سے بڑا کوئی ذکر نہیں ہو سکتا اور یوم عرفہ کا روزہ وہ بھی ایک بڑی اہم چیز ہے اللہ رب العالمین نے یوم عرفہ کی قسم کھائی ہے ارشاد فرمایا والفجر والشفع والوتر والوتر یہاں جو ہے اس سے مراد حدیث کے اندر آتا ہے کہ یوم عرفہ ہے اللہ تعالیٰ نے یوم عرفہ کی قسم کھائی ہے پھر اس کے بعد وہ شاہ دی مشہوت و شاہ قرآن پاک کے اندر جو ہے یوم مشہوت کہا جاتا ہے روایتوں سے اندر آیا وہ بھی یوم یوم عرفہ ہے اس طرح سے ایسا دن ہے یوم عرفہ دل ہج کا نام کی نومی تاریخ ایسا مقدس دن ہے کہ جو جس میں لوگ حج کیا کرتے ہیں غیر حاضروں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے اس کی بڑی فضیلت رکھی ہے اور تین چار مرتبہ قرآن پاک میں اس کے قسم کھایا نبی علیہ السلام نے بڑی اس کی تعریف کی اور ارشاد مارا جس شخص نے یوم عرفہ کا ایک روزہ رکھا اللہ تعالیٰ تعالیٰ ایک روزے کے برکت سے دو سال کے گناہ اس کے معاف کر دیتے ہیں ایک سال ہے گزشتہ اور دوسرا سال آئندہ یہ یوم عرفہ کی برکت ہے اس لیے آنے والے دنوں میں اگلے ہفتے ہفتے میں یوم عرفہ جو آ رہا ہے اس کا خاص خیال رکھا جائے ذکر اثار آج بھی کریں نفلی روزے آج بھی رکھ رکھنا چاہیے نیک نیکامال کرتے نہیں لیکن یوم عرفہ کو نہ بھولیں کیونکہ یوم عرفہ کی بڑی اہمیت ہے ذکر و اسکار کی روزے کی اور جو لوگ حج میں گئے ہوئے ہیں ان کے بارے میں کیا پوچھنا نبی رہے ساتھ نماتے ہیں اللہ تعالیٰ سمائے دنیا پر آتا ہے اور فرشتوں سے پوچھتا ہے میرے فرشتوں ذرا بتاؤ یہ میرے دنیا بھر کے مسلمان بندے احرام کی حالت میں عرفات کے میدان میں اس وقت دھوپ میں کیوں کھڑے ہیں کوئی رو رہا ہے کوئی دعائیں کر رہا ہے کوئی ذکر کار استغفار استغفار میں میں ہے ہے توبہ یہ یہ کیا چاہتے ہیں اللہ سارے تیرے بندے صرف یہ چاہتے ہیں کہ ان کا حج قبول کر لے ان کی آمد کو قبول کر لے ان کی مغفرت کر دے فریضے کا ادا ہو جائے فریضہ ادا ہو جائے اس وقت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فرشتوں تم گوار ہو اس میدان کے اندر اس وقت جتنے بھی میرے بندے موجود ہیں ہم نے ان کے زندگی بھر کے گناہوں کو اس یوم عرفہ ارفا کی برکت سے معاف کر دیا یہ بہت بڑی نعمت ہے ان کے لیے بھی اور ہمارے اور آپ کے لیے بھی اللہ تعالیٰ اس دن کی قدر و قیمت کرنے کی توفیق نصیب فرمائی ارحان عالمی ہم نے جو بیمار ہو شفایت کو کا فرما جو مقروض ہیں ان کے قرض کو ادا کرا دے جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور کر دے جو بے روزگار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو روزگار اس لگا دے حلال رشق سے حلال اور الہ العالمین ہم دعا کرتے ہیں متحدہ عرب مہارا بحرین سعودیہ مغرب کے جو شہدا ہیں اللہ تعالیٰ ان کے ان کے امار کو قبول فرما کروت کروت ان کے انہیں جنت نصیب فرما ہر قسم سے اللہ تعالیٰ ان کے خیر برکت نواز اور ان کے پیچھے رہ جانے والے ان کے یتیم بچے ان کے ماں باپ ان کی اہل اہل ویال اللہ تعالیٰ سب کے لیے آپ کفیل بن جائیں اللہ اور اللہ عالمین ہم جس ملک میں رہتے ہیں اس ملک کو امن و امان کا کا بنا شیخ خلیفہ اور ان کے ساتھیوں کو اللہ تعالیٰ صحت اور آپ کے تصویر فرما ہمیشہ نیک اعمال میں ان کو استعمال فرما جس شہر میں ہیں وہاں کے شیخ سلطان قاسمی حفظ اللہ اللہ ہر بھلا ہر آفت ہر مصیبت سے انہیں بچا لے اور اللہ عالمین ان کو ایسے کاموں میں استعمال استعمال فرما جس میں آپ کی رضا ہو اسلام کی سربلندی ہو امت اور ملت کی فلاح و ہو ہر ایسے کام سے اللہ ان کے ہاتھوں کو روک لے جس میں امت و ملت کا نقصان ہو اور آپ کی غضب ہو اللہ اللہ اللہ اللہ پھر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات عباد رحمكم ان امر بالعدل عن کے لعلكم امرحان عاشاہ کرد کر وَدْعُوهُ يَسْتَجِبْ لَكُمْ کمر اللَّهِ ہی اکبر